اوکے فصل نمبر پانچ کے حوالے ہماری بات چل رہی تھی فصل نمبر پانچ امر امر پرسوں پانچ کی یا کیسے کریں گے آپ نے صرف رائب سے کرنا ہے کوئی نہیں کوئی بات نہیں بس ابھی ہم آج سات پچپن تک کریں گے سات ستاون اٹھاون تک کلاس کریں گے آٹھ بجے نماز ہے میری پھر ہم شروع کریں گے میں فرض پڑھ کے آ جاؤں گا اشارہ یا آٹھ بج کے تیرہ منٹ تک اس طرح ہم دوبارہ کلاس شروع کر بیچ میں تھوڑی سی آئے گا پھر پندرہ منٹ فرضوں کے لیے جانا ہوگا اس لیے ٹائم ہمارا اس طرح ہوگا بلکہ آپ لوگوں کی آج کانفرنس اگر وہ ہے تو پھر دیکھ لیں اگر کرنا ہے تو پھر سات تک ہی کلاس کر لیں تک اس کے بعد نہیں کریں گے اگر دیکھ لیں اگر کلاس کرنی ہے تو کلاس کر لیتے ہیں پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ نیٹ کا کا گڑبڑ نہ ہو کچھ بھی چلیں بس ٹھیک ہے آج کل ستاون تک ہی کرتے ہیں سات ستاون تک ہی ہوگی کلاس ہماری بس سات ستاون تک ہی ہونی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا فل لیتا فلا لیا فل نہ لیا فل لینا فل یہ کیسے ہوگی لیو فل لیو فلو فل فلا لیو فل نہ فل نفل امر معروف بانو شکیلا لیا فلن نہ لیا فلاں نے لیا فلن نہ لیتا فلن نہ لیتا فلاں لیا فلنا نے لیا فلنا لینا فلنا امر مجھول بانون شکیلا لیو فل فلاں نے لیو فلن نہ لیتو فلن لیتو فلاں نے لیو فلنا نے لیو فلنا لینو فلنا امر مجھول کی گردان میں نے یہ آپ کو چار کہا تھا کہ یہ چار گردانیں یاد کرنی ہے اگر آپ چلے جائیں جی امر معروف بانون خفیفہ کی طرف امر معروف بانون خفیفہ اس کے اندر کردان اس کی بھی غائب کی ارادہ کرنی ہے اور حاضر کی کرنی ہے پانچ چیزیں آئیں گی یہ اس کی غائب کی گردان میں سے تین سیگے آئیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہاں، جو آٹھ سیگے ہوتے ہیں خفیفہ کی گردان میں کتنے سیگے ہوتے ہیں آٹھ تو امر غائب کے اندر اس میں کتنے آئیں گے معروف ہو یا ہاں، جو ہے مجھول ہو اس میں پانچ آئیں گے اور حاضر کے صرف اس میں تین سے تو دیکھیے وہ کیسے کرنے ہیں وہ ذرا میں کرواتا ہوں یہ آج ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر آپ فوراً آپ چلے جائیں گے لتا پالن کے بعد آپ فوراً چلے جائیں گے یہ واحد متقلی کہ جتنے سیگے جن میں لام آتی یہ ہم کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ غائب اور حاصل غائب اور غائب اور متق کیونکہ ان سب میں کیا آتا ہے لام آتا ہے لام آتا ہے لام والے ان کو ہم نے ارادہ کرنا ہے ان کے بغیر ہیں ان کو ہم نے ارادہ کرنا تھا لیکن مجھول میں سب میں آتا ہے مجھول میں تو سب میں آتا ہے لیکن ہم نے اندر کیونکہ لام کو ارادہ کیا تھا مجھول میں ہم نے ہاں، تو مجھول میں ہم کیا کریں گے ہم غائب اور متقلم کو ارادہ کریں گے اور حاضر ہاں، کو ہم علاج میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھائی غائب کی سیگے جی تو کیا کرنا ہے آپ نے باقی جتنے بھی تھے وہ آٹھ آٹھ سیگے میں کہہ رہا تھا آٹھ اور چھ آٹھ اور چھ چھ میں یہ بات کر رہا تھا نا آٹھ اور چھ چودہ ہو جائیں گے تو ان آٹھوں کو آپ دیکھیں نا جو معروف والے سیکھے ہیں مجھول کی وجہ چھوڑ کے جو معروف کے سیکھے آپ ان سب میں دیکھیں گے تو لام آ رہا ہے لیا لیا لیا لیا پل پل پل پلا پلا پھر آپ متقلیم کے سیکھوں میں چلے جائیں لیا پل لینا پل سکیلا میں جائیں گے لیا پلنا لیا پلا نے لیا پلنا فلن لینا فلنا ٹھیک ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر ہم لام والے اور لام کے علاوہ جو ہوں گے ان کو ہم ارادہ کر دیں گے تو اب میں بات کر رہا ہوں خفیفہ کے اعتبار سے تو میں نے کہا کہ بھائی خفیفہ کے اندر پانچ سیگوں کے اندر لام آئے گا تو ہوں گے تین سیگے ایسے ہوں گے جو حاضر والے ہوں گے ان میں نام نہیں آئے گا تو خفیفہ کیا کیسے ہوگی لی پلن لی فلن تک فالن پھر متکلم کیا آ جائے گا لی پالن لی نف پالن لی لی نف لین یہ معروف تھی جھول میں چلے جائیں لیگو فالن اب متکلم کی طرف چلے جائیں لیپو فالن لینو فالن ہو جائے گی بات کہ نہیں ہو جائے گی یہ پانچ پانچ چیزیں اس کے اندر اس طرح آئیں گے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا بتائیے آسان ہے یہ میں آپ کے لیے کام آسان کر رہا ہوں مشکل نہیں کا یہ تو بات لکھی ایسی ہوئی ہے بھائی لام کے سیگے آپ علادہ کر لو اور لام کے علاوہ جو ہے وہ علادہ آپ کے لیے آسان کام ہے اگر آپ اس طرح کرو گے نا لیا پل میں مثلا کی گردان کرتا ہوں جس طرح وہ لکھی ہوئی ہے ہاں، سب سے پہلی گردان لو لیا پلنا افل افلا افلو افلی افلا افلنا دیکھیں جس میں ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے آدمی کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا ٹیمپو ٹوٹ گیا حاضر کے لیے لیکن اگر آپ ایسے کریں گے لیا پل لیا پلا لیا پل لتا پل تفلا لیا پل لیا پل لینا پل تو کا ٹیمپو ایک موجود ہے جی ہاں۔ تو یہ میں نے آپ کو ساری پہلے رائے بات لے کر دی تھی اب ہم کیا کرتے ہیں حاضر والی کرتے ہیں آپ نام کیا لیں گے آپ کہیں گے امر حاضر معروف امر حاضر معروف کیا کریں گے وہ جو چھ آپ نے چھوڑے تھے کون کون سے واحد مذکر حاضر دس مذکر مذکر حاضر حاضر جمع واحد مونس حاضر کسمی مونس حاضر افل افلا افلو افلی افلا افلنا ٹھیک ہے افل افلا افلو افلی افلا افلنا اس کا مجھول کیسے آئے گا لطف لطف فلا لطف فلو لطف فلی تو امر حاضر افل افلا افلو افلی کا افلنا امر امر امر امر ہری کو حاضر حاضر افلن افلن افلن افلان اتنا افلنان مجھول بانون بکیلا لکھو فلن نہ فلان لتو نہ لیتو فلن تو فلن ہو گیا اچھا جی یہ تو تھا سارے آپ کی جو پہلے چار ہو گئے بھائی اب ان کا کیا ہوگا خفیفہ میں کیا ہوگا وہاں پہ صرف تین تین سیگے آنے ہیں خفیفہ کے اندر حاضر میں کتنے سیگے آنے ہیں تین کیونکہ پانچ سیگے تو ہم نے کر لیے تھے رائٹ کے اندر اور تین رہ گئے اب دیکھیے خفیفہ میں کیا ہوگا خفیفہ کے اندر اف فلن فلن الن خفیفہ میں اب دیکھیے فلن فلون افلن حاضر کے امر حاضر معروف قانون خفیفہ واحد مذکر حاضر کا سیگا آئے گا جمع مذکر حاضر کا سیگا آئے گا اور واحد مونس حاضر کا سیگا آئے گا بس افلن افلن افلن مجھول میں لطو فلن لطو فلن لطو فلون لطو فلن فلن افلن افلن لطو فلن افلن لطو فلن ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا بتائیے تھوڑی سی ذرا ہمت کیجیے ہمت کیجیے اچھا گھبرانا نہیں ہے ان چیزوں سے ان سے گھبرانا نہیں ہے کہ جی یہ مشکل کام ہے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ایک دفعہ محنت کیجیے بس ایک تین عربی کے اندر چھوٹی موٹی مہیلا چھوٹی موٹی چینجز وہ چھوٹی موٹی چینجز وہ چیزیں لیکن یہ ایک پیٹرن ہے ایک دفعہ آپ نے وہ پیٹرن یاد کرنا اور ہے نہیں وہ پیٹرن یاد کر لیں گے تو کام اس میں چلتا جائے گا اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجیے ترجمہ کیسے کیا جاتا تھا امر معروف اوکے دیکھیے چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد یہ امر ہے نا چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد یعنی بندے کو چاہیے لیا پل چاہیے کہ ایک مرد لیا پلا چاہیے کہ کریں وہ دو مرد لیا پل چاہیے کریں وہ سب مرد لتا پل چاہیے کرے وہ ایک عورت لتا پلا چاہیے کریں وہ دو عورتیں لیا پل نہ چاہیے کریں وہ سب عورتیں فوراً چلے لیا پل چاہیے کہ کروں میں ایک مرد یا ایک عورت لینا پل چاہیے یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ٹھیک ہے وہی جس طرح گردانے یاد کی ویسی ترجمہ بھی یاد کریں لیو پل لیو پل چاہیے کیا جائے لیو پل چاہیے کیا جائے وہ ایک مرد لیو پلا کیے جائیں وہ دو مرد لیو پلو چاہیے کیے جائیں وہ سب لتو پل چاہیے کی جائے وہ ایک عورت لتو پلا چاہیے کیے جائیں وہ دو عورتیں لیو پل نہ چاہیے کیے جائیں وہ سب عورتیں لیو پل متقن پہ آپ آ گئے نا لو کل چاہیے کیے جاؤں میں ایک مرد یا ایک عورت لو کل چاہیے کیے جائیں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں اب آ جائیں شکیلا کی طرف لیا پلن لیا پلن اب یہاں پہ کیا ہوگا چاہیے لیا پل وہ کرے گا ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد لیا پلن کا ترجمہ کیا تھا جہاں پہ لام مکتو تھا لیا پلن کے اندر مزہ ضرور ضرور کرے وہ ایک مت کرے گا وہ ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مت نہ کرے گا مستقبل ہوگا ہے نا اب یہاں پہ کیا ہے لیے پلنا چاہیے کہ ضرور ضرور کرے وہ ایک مت انہوں نے یہاں سے ضرور لکھا ہوا ہے تو ضرور ضرور بھی کر لیں چاہیے کہ ضرور ضرور کرے وہ ایک مرت لیے نے چاہیے کرے ضرور ضرور کرے وہ دو مرت لیے نے چاہیے ضرور ضرور کریں وہ سب فلن نہ چاہیے کہ ضرور ضرور کرے وہ ایک عورت لطف علان نے چاہیے کہ ضرور ضرور کریں وہ دو عورتیں لیف علان نے چاہیے کہ ضرور ضرور کریں وہ سب عورتیں لنا چاہیے کہ ضرور میں ایک مرد یا لنا چاہیے کہ ضرور ضرور کروں میں ایک مرد یا ہم دو مرد یا دو عورتیں سب مرد یا سب عورتیں ٹھیک ہے لیو پلنا چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد لیو پر وائس اوکے جی تو نہ چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مت فلان نہ چاہیے کہ ضرور کیے جائیں وہ ضرور کیے جائیں وہ سب مت لطوف فلن نہ اس طرح یہ ترجمے سارے ہو جائیں گے اب خفیفہ کی طرف چاہیے کہ ضرور کریں یہاں پہ ضرور کر لیں لیو فلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد لیو لیو وہ کریں پوچھنے کا سیدھا نہیں آئے گا نا اس میں تو یہاں پہ کیا آ جائے گا فوراً جمع کی طرف چلے گیا لیپا فالن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک اور لیا فالن پہ چلے جائیں گے چاہیے کہ ضرور کروں میں ایک مرض یا ایک اور لینا فالن چاہیے کہ ضرور کریں ہم دو مرض یا سب دو عورتیں یا سب مرض یا سب عورتیں لی فالن کا اس طرح ہوگا اور حاضر کے سیگوں میں کیا ہوگا افلو افلی افلا افلنا تو ایک مرد دو مرد افلو کر تم سب مرد افلی کا تو ایک اللہ کرو تم دو عورتیں یہ فن کرو تم سب ٹھیک ہے جو حاضر والے سیکھی ہیں ان کو آپ علادہ کریں گے میں نے آپ کو بتا دیا ہے امر میں آپ نے کیا کام کرنا ہے حاضر کے جو چھ سیگی ہیں نا حاضر کے چھ سیگے ان کو علادہ کرنا ہے آپ نے باقی چودہ میں سے یہ چھ علادہ کرنے باقی آٹھ رہ جائیں گے ان کو علادہ رکھیں اور خفیفہ میں جا کے پھر تھوڑی سی چینجز آتی ہیں خفیفہ میں چینجز یہ آتی ہیں کہ وہاں پہ آٹھ سیگھی ہوتے تھے ٹوٹل تو اس میں سے پانچ سیگے ہوتے تھے پانچ سیگے غائب اور دونوں تین سیگے حاضر کے تھے تو تین سیگے ہارا کریں ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ جی۔ ہو جائے گا نا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا تو یہ اب قاعدہ قاعدہ دیکھیے قاعدہ میں کیا لکھا ہوا ہے قاعدے میں یہ لکھا ہوا میں نے آپ کو کہا تھا مظاہرے کی گردان یاد کریں آگے کام آسان ہو جائے گا قاعدہ آپ پڑھیں گے تو فوراً دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں امر کو پہلے مظاہرے سے بناتے ہیں امر کو کس سے بناتے ہیں پہلے مظاہرے سے یاد ہے میں نے ایک بات کی تھی کہ بھائی پہلے مظاہرے سب سے امپورٹنٹ ہے اسی سے ساری چیزیں بن رہی ہوں گی اکثریت ہی اور پہلے مظاہرے ہی سے سارے کام بن رہے ہیں تو کہتے ہیں امر کو بھی کس سے بنائیں گے پہلے مظاہرے امر میں مظاہر معروف سے اور امر مجھول کو مظاہر مجھول سے غائب کو غائب سے وہ حاضر سے اور متقل کو متقلم یعنی جہاں امر غائب کے اندر جو غائب تھا تو اب حاضر جب حاضر اب بنے گا جو مظاہر غائب تھا تو جب لے کے آئیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پہ امر غائب بنے گا اس سے جو حاضر تھا اس کو جب لے کر آئیں گے تو وہاں سے امر حاضر بنائیں گے تو اس طرح یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں کہتے ام بناتے ہیں وائس ہے جی۔ امر کو پہلے مظاہرے سے بناتے ہیں امر معروف کو مظاہرے معروف سے اور امر امر سے غائب کو غائب سے حاضر کو حاضر سے اور متکلم کو متکلم سے یعنی آپ ایک کالم رکھ لیتے ہیں مظاہرے کا دوسرا کالم آپ بنا لیتے ہیں امر کا ٹھیک ہے تو کالم کے اندر جو پروٹین سیگے آپ کے آتے ہیں تو آپ کا اپنے پہلے پپی لکھ لیتے ہیں مظاہرے کے آپ ان کے سامنے امر بنائیں گے اسے تو ہر ایک کا اس کے جیسا آپ بناتے جائیں گے بھائی یہ واحد مذکر غائب تھا یہاں پر کیا بنے گا امر غائب کیسے بنے گا فلان کیسے بنے گا تو سامنے جس طرح یہ چیز چینج ہوگی اس کے اندر یہ چیز چینج ہوگی اس کے اندر یعنی امر کا جو سیگا بنانا ہو اس کو مظاہرے کے اسی سیگے سے بنائیں گے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مظاہرے غائب معروف سے امر غاب میں جھول بنایا جاتا ہے مظاہر غاب میں جھول سے امر حاضر میں جھول بنایا جاتا ہے مظاہر حاضر مجھول سے امر متکلم معروف بنایا جاتا ہے مظاہر متکلم معروف سے امر جاتا میں جھول بنایا اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہتے ہیں ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے یہ غائب بن رہا ہے نا غائب اور دیکھ کہتے ہیں ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کے مزار مثبت کے شروع میں لام مقصود مزار مثبت تھا نا جیسے میں آپ کہتا ہوں یہ فالو تھا چلے یہ فالو تھا مزار مثبت کیا تھا یہ پالو آپ کیا کر دیں لام مقصور لگا دیں لی لی شروع میں لگا دیں لی لام مقصور اور حاکم کر دو یہ پالو کے اندر نام کے اوپر کیا تھا ضمہ پیش تھا اس کو ساکن کر دیں آخر سے شروع میں لام مقصور میں کام کرنا ہے آخر سے ساکن کر دیں اگر نون عرابی ہو تو اس کو گرا دو نون عرابی کون سا تھا یہ پلانے یا پلونا تو نون عرابی جو ہے وہ گر جائیں گے جو پانچ سیگے جو پانچ سیگے یا ہاں، پلو تب پلو تب پلو اب پلو نہ پلو اس میں اور جو سات سیگے جو نون ارادی والے ہیں سات سیگے کون سے ہیں نون عرابی والے وہ کیا ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نون جمع مونس وس والا میں نے کہا تھا نا نون جمع مونس جو دو نون کے جمع مونس کے سیکھے ہوتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آتا ہے ان کو اگا نہیں سکتی یہ اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں یہ پلنا تب پلنا والے پلنا تب پلنا کے جو آخر میں نون ہے یہ اس کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا یہ ہمیشہ نون رہے گا ہی رہے گا کہتے ہیں مونس تو کہتے ہیں نون جمع مونس کو اپنی جگہ پر رہنے دو اگر ہر سے علت نہ ہو اگر ہر سے علت نہ ہو میں نے بتایا تھا آخر میں ہر علت آ جاتی ہے واؤ الف اور یا وغیرہ مثالیں دے رہے دیکھیں یا شریفوں سے کیا بن جائے گا یا لی یا لیب ٹھیک ہے نا یا طریقوں سے کیا بن جائے گا لی یا شریب تو یو سراب مجھول کے اندر کیا آ جائے گا مجھول کے اندر لام شروع میں لگا ہے آخر ساکن تو تصوبوں سے کیا بن جائے گا تو سے کیا بن جائے گا لام شروع میں لیں لی تو زراب تو سے کیا بن جائے گا سے کا مل لی اور اس ربو سے کیا بن جائے گا اس رب اور یہ ہے یہ کون سا نون ارادی والا ہے تو آپ کیا کریں گے نون رابی گرائیں گے یہاں پر نون ارادی گرائیں گے تو کیا بن جائے گا شروع میں لگائیں گے نون ارادی گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا لیا حریب اور یہ سربنا نون جمع اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں پھیل سکتی یہ سربنا تو کیا بن جائے گا لیا فریبنا لیا ربنا اگر ایسے علت ہو تو اس کو گرا دو اچھا بھائی اگر اگر ایسے علت آئے گا نا تو جو پانچ ریبو تقریبو یفلو تفلو تفلو افلو نفلو اگر یہ کیا ہو یہاں پر ہر سے علت آ رہا ہو علف یا تو اب کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پر آپ نے اس حرف علت کو گرا دینا ہے ویسے ہم نے کیا تھا آپ کے ساکن لے آئے تھے ضمہ ہٹا کے کیا کیا تھا ساکن لے آئے تھے یہ سالوں کے اندر ہم نے کیا تھا ضمہ ہٹایا تھا ساکن لے آئے تھے بہو اگر یہ اگر یہاں تو حرف علت ہوتا تو کہتے ہیں شروع میں لام مقصور نہ گاؤ اور آخر تو حرف علت کو جو ہے دو جیسے ید ہو ید ہو دائیں یا سے جا ٹھیک ہے نا علام میں بھی یہ کام کیا تھا لیکن یہاں تو ان کے اندر جو تھا نا وہاں پہ تو لمبے ساکن کیا تھا نا لمبے تو پانچ سیگوں میں ساکن کیا تھا یہ پانچ سیگوں کی بات کر رہا ہوں پانچ ہاں، سیگوں کی بات کر رہا ہوں تو یہ کہ نام لگائیں گے آخر سے یاد گرا دیں گے لیا می اور شاہ تھا نام لگائیں گے آگے بڑھا دیں گے تو شاہ جو یہ پانچ چیزیں ہیں وائس بریک ہو رہی ہے دیکھیے یہ جو پانچ سیگے ہوتے ہیں میں نے کہا تھا نا پانچ سیگے یہ جو پانچ سیگے آتے ہیں نا ان میں جمع نظر آتا ہے ان کی بات کی جا رہی ہے یا فلو تفلو افلو نفلو وغیرہ ان کے اندر کیا نام شروع میں اور آخر ساکن کرنا ہے اگر آگے سے ہر سے علت ہو اور آخر میں ہر سے علت ہو تو ہر سے علت گر جائے گا ہر سے علت گرنا ہے جس طرح نا یادو تو اس میں کیا کریں گے ہر سے علت کو گرا دیں آپ واؤ کو گرا دیں یا کو گرا دیں الف کو گرا دیں ٹھیک ہے یہ باقی انشاءاللہ میں کل کرا دوں گا کل میں انشاءاللہ کرا دوں گا کل بھی ہمارا انشاءاللہ سبق میرے خیال میں اتنا ہی ہوگا یہ کل بھی کانفرنس ہے تو کل بھی بس اتنا ہی ہوگا لیکن میں کل کرا دوں گا ٹھیک ہے نہیں کیونکہ آپ لوگوں کی کانفرنس ہے تو بس انشاءاللہ پھر آج اتنا ہی ہے باقی انشاءاللہ پھر کل ہو جائے گا اس کے اندر سے کل انشاءاللہ بیان بھی نہیں ہوگا اس کیونکہ کانفرنس ہے تو ہوگا میرا جو ہے نہیں پرسوں ہے تو پرسوں نہیں ہوگا میرا بیان کل ٹھیک ہے جی السلام علیکم و رسل صحیح ہے